خطبہ بن مالک کہتے ہیں کہ جب سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات کہے تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا کرتے تھے لہٰذا تم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کیوں کہتے ہو جبکہ وہ وفات پا چکے ہیں حدیث نمبر بتیس سو انچاس مسند احمد